سائبر کرائم ایک گلوبل ایشو ہے یہ ڈیجیٹل ورلڈ کا سب سے بڑا رسک ہے اور جہاں تک انڈیا کی بات کریں تو سال دو ہزار اکیس میں ہی چودہ لاکھ سے زیادہ سائبر کرائم ریلیٹڈ کیس درج ہوئے ہیں اور بات کریں سال دو ہزار تیئیس کی تو سال دو ہزار تیئیس میں تقریباً ایک سو اڑسٹھ اشاریہ پانچ کروڑ تک روپے لوگ گوا چکے ہیں دھوکے بازی جال سازی میں آن لائن فراڈ کی وجہ سے السلام علیکم ناظرین میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائز میں شائستہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جو معلومات ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچی ہے بالکل اور اسی لیے جو ہے لوگ اکثر سائبر کرائم کا شکار ہوتے ہیں اور جب وہ اس کا ایزی ٹارگیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس کا سلیوشن کیا ہے اس سے نپٹا کیسے جائے بالکل عباس اور ہم آج اپنے اس خاص ایپیسوڈ میں ان تمام الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو کہ اکثر ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سائبر سیکیورٹی یا سائبر کرائم سیکیورٹی سے لے کر جو ہو جاتی ہے وہ بے شک بہت ہی کم معلومات کی بنا پر ہوتی ہے اکثر لوگ ان الجھنوں میں ہوتے ہیں کہ اب ہم اس میں پھنس گئے ہیں تو ہم اسے کیا کریں کیسے باہر نکلیں کہاں جائیں کیسے کمپلین کریں وغیرہ وغیرہ تو ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں cyber crime security expert miss mister Dharmendra تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں سر کا تعارف ہم کروا دیں More than 2,000 Mumbai police officials ranking from constables, sub-inspectors, assistant police inspectors and senior police inspectors etc. were have been trained by him. Being a certified security professional, he holds an expertise in ethical hacking, information security and cybercrime investigation. He solved numerous cybercrime cases Nalawade sir at a show بس اس سے پہلے ہم سر کے ساتھ اپنے سوالات کی بوچار کریں اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج کے ہمارے اس سائبر سیکورٹی پروگرام میں کون کون سے سوالات ہیں جو کہ ہم سر کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ ٹریڈیشنل کیسے ڈیفر کرتے ہیں what is cyber bullying stalking and grooming online phishing vishing credit card debit card fraud ہوتے کیا ہیں امپرسنیشن اور ڈیٹا کیا ہوتا ہے ان سب کرائمز میں پھنس جانے کے بعد ایک عام آدمی کے کتنے چانسز ہوتے ہیں ان سے باہر آنے کے لیے اگر کوئی شخص سائبر کرائم کا شکار ہو جائے تو وہ کہاں اور کس طرح سے شکایت درج کر سکتا ہے اوکے okay, تو پھر ہم جو ہے اپنے تمام سوالات کے جوابات لیں گے سر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ڈکیتیاں ہوا کرتی تھی اور پیسے چرایا جاتا تھا تو اس زمانے میں کیونکہ یہ ماڈرن زمانہ ہے اور ڈیٹا اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہے تو آج کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے modern problems require modern solution بالکل تو اس ماڈرن زمانے میں جو کرائمز ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل کرائم سے کس طرح ڈیفر کرتے ہیں اوکے سائبر کرائم میں کیا ہوتا ہے کہ سائبر کرائم یہ ایک ورچوئل کرائم ہے جی ابھی جو ہم لوگ پہلے جو ٹریڈیشنل کرائم تھے اور سائبر کرائم جو ہے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ ٹریڈیشنل کرائمس میں آپ کو آئی وٹنس کی ضرورت پڑتی تھی بالکل جیسے یہ سائبر کرائم میں آئی وٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ہم کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اور جو ٹریڈیشنل کرائم تھا اس کے لیے پلیس آپ کو ایک پرٹیکولر لوکیشن ایک پرٹیکولر کیا بولتے ہیں اس کو لوگ ہونی ضروری ہوتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ریڈ ہینڈیڈ آپ کے ہاتھ میں کچھ ملنا یا پھر آپ کے شرٹ یا پھر آپ کا جو بھی کچھ ہے ایک ایویڈنس لگتا تھا ویسے سائبر کرائم میں بھی ہم ایویڈنس فائنڈ کرتے ہیں بٹ وہ آن لائن ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ڈفرینس ہے کہ سائبر کرائم میں آئی وٹنس نہیں ہوتا اچھا یعنی کوئی اس واقعے کا گواہ نہیں ہوتا ہے فزیکل ثبوت نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے کہہ سکیں کہ اس ثبوت کی بنا پر یہ شخص جو ہے چور ہے یا اس شخص نے جو ہے ہمارے ساتھ کسی طرح کی چیٹنگ کی ہے تو سائبر کرائم میں جو ہے کسی کا پتہ لگا پانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر کوئی وٹنس نہیں ہے تو پھر کیسے جو ہے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کرائم ہوا ہے تو دیکھیے ہم لوگ جو بھی انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں سائبر کرائم مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہاں آپ گھر پہ بیٹھے ہو اور آپ کچھ سرچ کرتے ہو کچھ ڈیلیٹ کرتے ہو یا پھر آپ کچھ نیا کریٹ کرتے ہو تو جو بھی آپ کرتے ہو نا تو اس کو ایک ورچوئل لوکیشن پہ کرتے ہو مطلب لوکیشن تو ہوتا ہے تو اس کو الگ الگ نام دیتے ہیں ہم لوگ جیسے کہ آئی پی ہے وی وی پی این ہے بہت کچھ چیزیں الگ الگ ہیں تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کیا کی کہاں سے کی اور پھر بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو مطلب سائبر چوروں کو لگتا ہے کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا اگر میں کسی کے دوسرے کا آئی پی یوز کروں میں کئی پرٹیکولر دوسرے کا ایپ یوز کروں تو مجھے ٹریس نہیں کیا جا سکتا جی بالکل بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کچھ بھی آن لائن کرتے ہو نا تو اس کے اوپر جو بھی چیز آپ کرتے ہو اس کو ہم لوگ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بولتے ہیں تو آپ بنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے آن لائن کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ گھر پہ بیٹھ کر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو اس کا بھی آئی پی ایڈریس موجود رہے گا یس آپ نے اگر لوکیشن دیکھا آپ نے اگر کوئی ایڈ دیکھی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہوئی اگر آپ نے ایڈ دیکھی تو بھی ریکارڈ ہوا اگر آپ نے کسی کو سرچ کیا وہ بھی ریکارڈ ہوا ایون آپ اگر ٹریول کرتے ہو اگر فون پہ آپ دیکھو گے تو ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ پانچ سال پہلے کہاں پر ٹریول کیا لوکیشن ٹریک کی جا سکتی ہے ہاں۔ پاس کے بھی یس اور ہوتی ہوتی ہے ہے کی کی آپ ٹریک اوکے اوکے تو یعنی ہم ہسٹری سے جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں اور لوکیشن سے جو پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سائبر کرمنل جو ہے وہ کہاں سے بیٹھا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں کر رہا ہے سر یہ تو ہمیں معلوم پڑ گیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو کرائم ورلڈ ہے یہ بہت ہی ڈارک ہے اور ہم ڈارک ویب کے بارے میں بھی بہت سنا کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے تمام جو کرمنلز ہیں یا کرائمز ہیں بہت زیادہ یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے اسی ڈارک ویب میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے چائلڈ پرونوگرافی کا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے انڈیا میں سب سے زیادہ جو ہے فیصد اس کرائم کے جو ہے ہمیں یہاں سے پروڈکشن جو ہے چائلڈ پرونوگرافی کی انڈیا میں اس کا ہب ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آخر ہوتی کیا ہے اور سیکشلی ابیوزو مٹیریل یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں دیکھیے نارملی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چائلڈ پورنوگرافی ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اچھا جی۔ ابھی چھوٹے بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کیا میڈیا ہو سکتا ہے تو نارملی ہوتا ہے کہ ان کا واٹس ایپ ہے یا پھر ان کے فیس بک پروفائلز ہے یا پھر انسٹاگرام ہے تو کیا ہوتا ہے نا کہ ہر ایک چیز آج کل لوگ انٹرسٹ شو کرتے ہیں اچھا۔ کہ اگر میں واٹس ایپ پہ فیس بک پر یا پھر انسٹاگرام پہ کوئی انٹرسٹ شو جی۔ کرتا ہوں تو اس انٹرسٹ سے ہی وہ پرسن آپ کے پاس آتا ہے اور سر بچے جو ہے وہ ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں اور جلدی گین اس کے ساتھ بچوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو صرف ایپ انسٹال کرنا معلوم ہوتا ہے اس کی پرائیویسی سیٹنگ یا پھر اس کی سیکورٹی سیٹنگ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے they just know how to use it اس کی سیکیورٹی ان کو معلوم نہیں ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جو بھی چور ہے یا پھر سائبر کرمنل ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اس بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا کا یوز ہوگا اچھا۔ یا پھر آپ کو کوئی امیج آئے گی یا پھر آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ لنک آ سکتی ہے اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے فون میں بہت کچھ ہوتا ہے مطلب یہ صرف میں چائلڈ پورنوگرافی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں اور بہت کچھ چیزیں اس سے ہو سکتی ہے جی اوکے جی، جی، اور جی۔ شائستہ آپ نے کہا تھا کہ ڈارک ویب ہے جی ہم نے سنا ہے کہ کروم جو ہے it is just tip of an iceberg جی تو یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وی پی این کا کیا رول ہے ہمارے آئی پی ایڈریس کو چھپانے میں اور یہ ڈارک ویب ہوتا کیا ہے بیسکلی ڈارک ویب میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کی انفارمیشن کہیں نہ کہیں سیل کی جاتی ہے اچھا اور ہم لوگ جو بھی انٹرسٹ شو کرتے ہیں جو بھی انفارمیشن ہم دیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور اس ایپ کے اندر ہم نے ای میل آئی ڈی سے لاگ ان کیا یا پھر ہم نے ایک ایک یوزر نیم ہم نے کریٹ کیا ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ایپ کا سرور کہاں پر ہے یہ ایپ کہاں سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے جی۔ ہم نے جسٹ پلے اسٹور کے اوپر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیا اس کے اوپر میرا ای میل آئی ڈی سے میں نے لاگ ان کر دیا میرے ای میل آئی ڈی کی پاس ورڈ میرے سب ڈیٹیل میں نے اس کو دے دیے مجھے ایپ کا کام ہو گیا میں نے وہ اس کو نکال دیا انسٹال کر دیا اور اس کے بعد میں میں نشچنت رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا یا پھر وہ ایپ مجھے میرے تک نہیں آئے گا بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا اگر آپ آپ کے فون میں اگر دیکھو گے آپ نے دس سال پہلے پانچ سال پہلے وہ ایپ انسٹال کیا ہے نا تو وہ آپ کے لسٹ میں ہوتا ہے اگر آپ کو اچھا۔ دیکھنا ہے تو آپ کو میں ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ آپ پلے اسٹور میں جائیے جہاں پر ایپ انسٹال کرتے ہو آپ وہاں پر انسٹالڈ ایپ دکھائے رہیں گے اور اس کے ہی اس کے اوپر ہی آپ کلک کرو گے تو آٹومیٹک آپ کو دکھے گا کہ uninstalled app uninstalled app میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو جو ایپ ان انسٹال کیے جی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے موبائل میں نہیں ہے جی۔ وہ ایپ وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا oh اور یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کیس میں پلے اسٹور یا کوئی اوتھینٹک ویب سائٹ سے میں اگر ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کروں اور میں کوئی بھی ایری گیری ویب سائٹ سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں تو مجھے ایپ ڈاؤن لوڈ بتاتا ہے لیکن اپنے لسٹ میں نہیں بتاتا ہے یا وہ اپنے آپ کہیں چلا جاتا ہے تو ایسے ایپس کا کیا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں بتاتا ہے بیکاز آپ نے جو بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا وہ اے پی کے فائل تھی اوکے ٹھیک ہے وہ اے پی کے فائل تھی وہ فائل آپ کے موبائل میں آئی آپ نے انسٹال کی اور اس کے بعد میں اس کے اندر آپ جو بھی فنکشنس کرتے ہو وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ فنکشنس کرتے ہو اس سے کچھ چیزیں جیسے کہ اگر آپ کوئی موبائل میں آپ اگر ٹائپ کرتے ہو تو وہ کی اسٹروکس کہیں کہیں نہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں جیسے اگر میں نے لکھا کہ مطلب ہاؤ آر یو تو وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے وہ کسی کو دکھ سکتا ہے یا پھر آپ نے اس اس ایپ کے دوارے اگر کوئی آپ سرچز کرتے ہو یا پھر آپ کوئی یوزر نیم لاگ ان کرتے ہو تو وہ کسی کو دکھ سکتا ہے اوکے اور یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ کروم میں جو ہسٹری ہوتی ہے ہماری تو کیا یہ کلیئر کرنے پہ سچ میں کلیئر ہو جاتی ہے یا already my next question was that only sir جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی ایپ اگر ہم نے آج سے چار پانچ سال پہلے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور پھر جو ہے فار ایگزامپل ہم نے کوئی آن لائن شاپنگ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے آئی گاٹ اریٹیڈ میں نے اسے ان انسٹال کر دیا میرے خیال سے وہ جو چیزیں وہ ختم ہو چکی لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے this is very horrifying Chrome کی ہسٹری جاتی کہاں پہ اگر ہم کلیئر میں مار دیں دیکھیے کروم میں ہم لوگ جو ہسٹری کلیئر کرتے ہیں وہ یوزر انٹرفیس ہے مطلب آپ کے سیفٹی کے لیے ہے آپ کو ایڈ نہیں آنا چاہیے یا پھر آپ کو جو بھی اپنے سرچز کے اس طریقے کے واپس آپ کو امیجز یا پھر آپ جو بھی ہے ویب سائٹ آپ کو دکھنی نہیں چاہیے بٹ دیکھیے کروم ایک سرور ہے اس کے اوپر آپ جو بھی نوٹ کرو گے وہ آٹومیٹکلی سیو ہوتا ہے اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی چاہے تو وہ آپ کی ہسٹری منگوا سکتی ہے even after clearing search history yes it is for you تسلی کے ہاں، اوپر ایک یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کرتے ہو Google dot com automatically converts into Google dot co dot in مطلب آپ ان کو معلوم ہے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہو جی سر زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر بات کریں سائبر کرائمس کی تو اس میں جو ہے ہماری انڈیا کی دو بڑی پاپولیشن ایسی ہے جس کو ٹارگٹ ہمیشہ کیا جاتا ہے ایک ہے ہماری ٹیم جس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ انہی موبائل فونز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ جیسے آپ نے کہا فیس بک واٹس ایپ اور Instagram and you name and they are there تو اس پہ گزر رہا ہے ایک ہماری پاپولیشن ایسی ہے جو کہ آج تک سوشل میڈیا سے اتنی فرینڈلی نہیں ہو پائی ہے تو ان کے بھی چانسز ہوتے ہیں زیادہ پھنس جانے کے کے اور ان بھی چانسز ہیں کیونکہ یہ دن رات ہیں تو ایسے میں ہمیں بتائیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ یہ سائبر بلنگ جو ہو رہی وہ کیا ہے سائبر اسٹاکنگ جو ہے وہ کیا ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے نا میں آپ کو ایک دم ایک دم بیسک سے بتاتا ہوں اگر ہم لوگ ایک فون لیتے ہیں تو ہم جی۔ لوگ نے کسی فون کا ٹریننگ نہیں لیا ہوا ہے اس فون میں ہم کو کیا ٹائپ کرنا چاہیے کہاں پر ٹائپ کرنا چاہیے وہ فون ہمارا کیا ریکارڈ کرتا ہے کیا نہیں ریکارڈ کرتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہی نہیں اس کے پاس جی سب سے امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں ابھی کیا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہو کوئی بھی اپلیکیشن پہ جاتے ہو اور اگر اس کے اندر username password create کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو ایک دھیان میں آ رہے گا کہ ایک ایس ایم ایس آتا ہے لاگ ان یا پھر او ٹی پی جی آٹومیٹکلی جی۔ آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس کو فیچ کر لیتا ہے اور فیچ کرنے کے بعد ہی وہ آگے جاتا ہے جی اگر یہ سوچیے اگر آپ کے ایسے فنکشنز آن رہیں گے تو کوئی بھی اگر او ٹی پی آتا ہے تو ایزیلی وہ فیچ کر سکتا ہے گوگل اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ یس گوگل اکاؤنٹ سے وہ فیش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتا او ٹی پی آیا کبھی اور سامنے کے ویب سائٹ نے لیا کبھی اور سر یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ گوگل اکاؤنٹ سے آپ کی انفارمیشن بھی فیچ ہو جاتی ہے تو اکثر ہم یہ کرتے ہیں گوگل اکاؤنٹس پہ کہ ہم سیف پاس ورڈ کرتے ہیں جی۔ تاکہ ہمیں پاس ورڈ ریممبر کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے تو ہمارے جو جتنے بھی پاس ورڈ اپنے گوگل اکاؤنٹ پہ سیو کرے تھے سب اس کے پاس چلے جاتے ہیں کیسے دیکھیے ابھی اس کے اندر آپ گوگل سیٹ کروم میں اگر جاؤ گے تو اس کے اندر پورے پاس ورڈ آپ کے سیو ہوتے ہیں جی بالکل ابھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا آلسی بیہیویئر جی، ہوتا ہے کہ میں جی۔ کیوں او ٹی پی آیا تھا ڈائریکٹلی اس کو وہ فیچ کر رہا ہے تو میں کیوں کچھ کروں بٹ جی۔ سمجھ لو کہ آپ سوئے ہوئے ہو اور آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے اور آپ کو ایک ایس ایم ایس آیا تو automatically system can catch up so آپ کو ایک آٹو فل کر کے آپشن ہوتا ہے جو گوگل کروم میں ہوتا ہے وہ بند کرنا چاہیے وہ اگر بند کر دو گے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا کوئی بھی ایس ایم ایس یا پھر او ٹی پی آپ کو آتا ہے نا تو آپ کو وہ دیکھ کر ٹائپ کرنا ضروری ضروری ہے جی۔ اگر آپ اگر وہ ٹائپ نہیں کرو گے تو وہ آگے نہیں جائے گا اس سے کیا ہو جائے گا آپ بچ سکتے ہو اس سے یا ہمارا آلس جو ہے کئی زیادہ نقصان کو دوسری یس دوسری بات ایسے ہوتا جی۔ ہے کہ اگر ہم لوگ گوگل پہ جاتے ہیں تو جیسے اگر کسی نے مجھے بول دیا کہ جیسے بھی میری ایک ویب سائٹ ہے تو میرا نام میں نے ٹائپ کر دیا یا پھر کوئی بینک کی ویب سائٹ ہے جسٹ نام ٹائپ کر دیا جو فرسٹ میں آئے گا ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور آگے چالو ہو جاتے ہیں جی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کا H T T P S website ہے کیا اگر آپ کی فائنینشیل ویب سائٹ ہے تو H T T P S ہے کیا اگر دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لنک آیا اور آپ کو بولا گیا کہ یہ امیزون پہ کوئی ٹی شرٹ ہے یا پھر کوئی پروڈکٹ ہے یہ جی۔ اتنے میں نہیں اتنے میں مل رہا ہے جی۔ تو آپ تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہو اس کے اوپر کلک کر دیتے ہو کلک کرنے کے بعد میں ایکچوئل آپ دیکھو گے کہ ویب سائٹ ایکچوئل جو تھی وہی اوپن ہوئی آپ نے جیسے ہے ویسے ہی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے بٹ جب بھی آپ پیمنٹ کرتے ہو یا پھر آپ کچھ ٹرانزیکشن کرتے ہو تو اس ٹائم کا جو ویب سائٹ ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے یہاں پہ سر کو فشنگ بولتے جی، ہیں یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہی چیز ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ ہوئی تھی انہیں ایک میسج آیا تھا ڈی مارٹ کی ویب سائٹ سے اب یہاں پہ انہوں نے کلک کیا اور پوری دس ہزار کی شاپنگ کی پیمنٹ بھی کر دی نہ سامان گھر پہ آیا اس کے بعد نہ اس ویب oh سائٹ کا کچھ ادا پتا چلا oh تو وہ کیا ہو جاتا ہے میں نے وہی بولا کہ جی۔ آپ کو اس کو وہ فشنگ اٹیک بولتے ہیں مطلب جیسا ویب سائٹ دکھتا ہے ویسے ہی آپ کو لنک بھیجا جاتا ہے لنک سب ویب سائٹ جب آپ اوپن کرو گے تو وہ ویب سائٹ ایک دم اوکے ہوتی ہے جیسی آفیشیل ویب سائٹ ہے ویسے ہی دکھے گی آپ کو اس کے بعد میں جب آپ اس کے اندر پیمنٹ کرو گے ایڈ ٹو کارڈ کرنے کے جی۔ لیے پیمنٹ کرو گے تو پیمنٹ کرنے کے ٹائم جو ویب سائٹ آئے گی یا پھر جو بھی یو آر ایل رہے گا تو اس ٹائم آپ دیکھو گے تو وہاں پر H T T P S نہیں ہوتا ہے یہ کوئی جی، الگ ہی ویب سائٹ ہوتی ہے فیک ویب سائٹ اور جینیون ویب سائٹ میں ڈفر کیسے کیا جائے جی کیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ موبائل خریدتے ہیں زیادہ تر ابھی دیکھیے یہ جو اپن یہ میں نے بتایا یہ ہم لوگ جب ڈیسک ٹاپ پہ کرتے ہیں نا تو ایزیلی وی کین ویو کی اتنی H T T P S H T T P but جب ہم موبائل میں کرتے تو ہم اتنا دیکھتے نہیں ہے تو اس کے اوپر نا کچھ بھی نہیں دیکھتے اور ہم جی۔ لوگ ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں بٹ اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو آپ کو آپ کے موبائل میں اینٹی وائرس یوز کرنا ضروری ہے اگر آپ اینٹی وائرس یوز نہیں کرو گے تو وہ ڈیفائن نہیں کرے گا کہ یہ کون سی ویب سائٹ ہے یہ اسکیم ویب سائٹ ہے یا پھر کیا ہے مطلب دیکھیے اگر ہم پندرہ ہزار کا موبائل لیتے تو ہم دو سو ڈھائی سو روپئے کا اینٹی وائرس خرید سکتے ہیں اوکے اوکے تو یہاں پہ سر نے ایک بات کی کہ H T T P S یہ دیکھنا کافی ضروری ہے کہ جینیون ویب سائٹ ہے یا نہیں تو سر میں جاننا چاہتا ہوں یہ H T T P S جو ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے یا لنک جو ہے وہ صحیح ہے تو اتنا جو ہے ہمارے ناظرین کو اگر آپ زیادہ بھی اس کے ان ڈیپتھ نہیں سمجھ پا رہے لیکن یہ بہت ہی سر نے جو ہے بہت ہی اہم معلومات ہمیں دی ہے کہ کوئی بھی لنک جو ہمیں ہمارے فون پہ دستیاب ہوتی ہے اس میں ایس ٹی پی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں رک جائیے وہاں بالکل بھی جو ہے آپ کو کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ لاٹری میں جیت چکے ہوں لیکن اگر وہاں پر ایس ہے تو یعنی وہ سیکیور ہے اگر ایس نہیں ہے تو وہ سیکیور اور نہیں ہیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں سر جیسے کہ ہم نے آپ نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے یہ S H T T P S طریقے سے جو ہے لوگ فشنگ میں آ جاتے ہیں اور اسے ہم سائبر فشنگ کہتے ہیں سائبر بلنگ کیا ہوتی ہے سر اور یہ اسٹاکنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے سائبر بلنگ میں آپ کو آن لائن ہیریسمنٹ کرنا آپ کو آن لائن مطلب کچھ بھی جیسے آپ نے کچھ اچھا کیا تو دیکھیے اس میں فرق ہوتا ہے جی کہ اگر آپ میرا کچھ چیز ہے اور میں آن لائن ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرٹیسائز کر کے بتائے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ بتانا ہے جو جی۔ میرا غلط ہوا ہے تو جی۔ وہ بتانا آن لائن کوئی پرابلم نہیں ہے اٹ از اوکے بٹ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو کچھ غلط لکھ دیا جی مطلب جیسے کہ کسی نے گالی لکھ دی کسی نے کچھ اور جی۔ وہاں پر لکھ دیا تو یہ چیز غلط ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ بولنگ بولتے ہیں تو اگر کوئی okay. شخص مجھے یعنی آن لائن جو ہے گالیاں دے رہا ہے یا ابیوزو لینگویج یوز کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف پولیس کمپلینٹ کروا سکتا ہوں سائبر بولنگ کیس میں دیکھیے پولیس کے پاس آپ کو تبھی جانا ہے جبھی وہ پرسن آپ کو بہت ہی ہیرس کرتا ہے okay. یا okay. پھر آپ کو ورچولی جیسے فون سے ہو یا واٹس ایپ سے ہو اگر آپ کو کچھ غلط چیزیں آپ کو بولتا ہے تو گیم کھیلنے میں تو ایکچولی ایسا ہو جاتا ہے کہ گیم کھیلنے پر وہ اگر سامنے وہ پرسن آپ سے ابیوز بات کرتا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کر دو یا پھر بین کر دو آپ اس سے مت کھیلیے جی،, جی جی آج کل کافی سارے سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ایک آپشن ضرور دیا رہتا ہے کہ if you are finding this object as آپ کو جو ہے یہ صحیح نہیں لگ رہا تو آپ اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے بلاک کر سکتے ہیں آپ اس کو مطلب یہ طریقے دیے ہوئے اس کے باوجود بھی اگر جو ہے بلینگ آپ کے ساتھ نہیں رک رہی ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ ہم جا کے تب ہم کمپلین کر سکتے ہیں تب اس شخص کے خلاف ہم لے سکتے ہیں کوئی ایکشن تو یہ شائستہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تو گیمنگ کی بات ہو گئی اور ایک ٹین ایج کی بات ہوگی لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے اور they go into relationships اور تب بریک اپ وغیرہ ہوتا ہے ہے تو یو نو ایک پرسن جو اس صدمے کو جھیل نہیں پاتا تو وہ اسٹاک کرتا ہے کسی کو تو یہ سائبر اسٹاکنگ ہوتا کیا ہے سائبر اسٹاکنگ میں وہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے ڈیفیمیشن کی دھمکی دیتا ہے کہ میں بدنام کر دوں گا آپ کو آپ کی کوئی فوٹوز ہے میں وائرل کر دوں گا یا پھر آپ کے سوشل میڈیا اچھا۔ پہ کچھ فوٹو آپ نے جیسے کہ آج کل لوگوں کو وہ عادت ہوتی ہے کہ کچھ بھی کرو تو انسٹنٹلی جی۔ وہ واٹس ایپ پہ یا پھر فیس بک پہ وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں جی۔ جی۔ تو کیا ہو جاتا ہے نا کسی کسی کا میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ لوگ انٹرسٹ شو کرنے کی وجہ سے ان کو پرابلمس آتے ہیں ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ڈیفیمیشن کیوں کرے گا جیسے اگر وہ آپ کا ایکس ہے اور اس میں اس کے ساتھ تو آپ کے فوٹو ہی ہوتے ہی ہیں بٹ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اس کے من میں ایسا آتا ہے کہ غلط ہے اور وہ آپ کو اگر ایسا کچھ آن لائن آپ کو دھمکی دیتا ہے یا پھر آن لائن آپ کو لکھتا ہے یا پھر کوئی بھی میڈیا سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے at that time you can report to police مثال کے طور پہ یعنی you come back otherwise I release your photos and this is مطلب وہ ایک دھمکی ہو جی. گئی آن لائن کی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا اوکے اوکے میرے پاس جو بھی انفارمیشن ہے میں ایسے ریویل کر سکتا ہوں آپ کو جو ہے uh, uh, یعنی ڈیفیم کر سکتا ہوں اور uh, آپ کی جو بھی ہے کمپلین ہم جو ہے دکھا سکتے ہیں لوگوں کو تو یہ سائبر اسٹاکنگ ہے اور اس جی. کے خلاف جو ہے ہم کمپلین کر سکتے ہیں سر اسی طرح آپ نے جیسے بتایا کہ ہم جو ہے بڑے عادی ہوتے ہیں آن لائن پر اور اپنی تمام جو بھی آج کی روز مرہ کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سر سائبر اسٹاکرس کے لیے یا سائبر کریمنلس کے لیے ہماری انفارمیشن جو بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس سے ہمیں ہیرس کرنے کے لیے دیکھیے بہت سے چانسز ہوتے ہیں اور کیسز میں ایسا ہوتا ہے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں بہت جی۔ سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جیسے ابھی کوئی ایونٹ ہے جی۔ یا پھر کہیں پر مجھے آج پکنک ہے تو میں پانچ دن کے بعد اگر میں پکنک جانے والا ہوں جی۔ تو میں ابھی سے لکھنے لگ دیتا ہوں کہ five days to go four days to go countdown refreshing refreshing کے لیے میں رکا ہوں ایسا بہت کچھ لکھتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدھ دن وہ فیس بک پر جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اس ٹائم وہ اگر پلین سے جاتا ہے بس سے جاتا ہے کسی بھی موڑ سے جاتا ہے تو وہ پورا میپ وہاں پر پیسٹ کر دیتا ہے اور وہاں پر لکھ دیتا ہے کہ انجوائنگ وتھ فیملی اور ایسا کچھ لکھنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں لوگ ہوتے ہیں یا پھر آپ کو آپ کے اسٹیٹس دیکھنے والے لوگ ہیں یا پھر آپ جو جو گروپ میں ہیں آپ نے جتنے بھی جگہ پوسٹ کی وہاں پر سبھی لوگ آپ کے ہت چنتک نہیں ہیں تو لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ گھر پہ نہیں ہو میں سے سوچنا چاہیے کہ میں کون سے کیوں کروں جی۔ آپ جب بھی آن لائن میڈیا پہ کام کرتے ہو یا پھر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو اس کا یوز کیسا ہونا چاہیے اگر میں فیس بک پر لکھتا ہوں کہ دیکھیے بہت سے ایسے فراڈ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو پپیز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بلیاں ہوتی ہیں تو ان کے امیجز ڈال دیتے ہیں پیج پر فیس بک کے اور ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جو اسکول کے یا پھر ٹین ایجرس ہوتے ہیں نا ان کے من میں تھوڑی بھاؤنا ایسی ہوتی ہے کہ چلو میں اس کو اڈاپٹ کر لوں اوکے اور وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ اگر کسی کو یہ پپی چاہیے تو آپ یہ نمبر پہ کیا کیجیے کال کیجیے جی تو بہت سے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ اکیلے نہیں جاتے کالج ہاں۔ اسٹوڈنٹ یا پھر اسکول اسٹوڈنٹ وہ اکیلے نہیں جاتے وہ ایک ساتھ دو تین لوگ جاتے ہیں جی وہ فون نمبر پر فون کر کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فون کرنے پہ وہ آدمی فون مطلب ریسیو نہیں کرتا ہے وہ کٹ کر دیتا ہے اور وہ واٹس ایپ کال کرتا ہے واٹس ایپ کال پہ اور یہ سب چیزیں واٹس ایپ پہ یا پھر کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ چلتی ہے اور اس کے بعد میں وہ بچے کو ایک پرٹیکولر لوکیشن دیا جاتا ہے اس لوکیشن پہ وہ بچہ یا پھر کوئی بھی میں بچے کی نہیں بات کر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو وہ پرسن جب وہاں پر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے oh تو اسی لیے کبھی بھی آن لائن کچھ بھی دکھے اگر آپ کو وہاں پر جانا ہے تو پوری جانکاری لے کر ہی جائیے اور آپ نے اسٹیٹس کا بھی کہا کہ آپ کھلا نیوتا دے رہے ہو کہ آپ آئیے اور ہمیں جو ہے کڈنیپ کیجیے یا ڈکیتی کیجیے ہمارے گھر پہ جی، جی، شائستہ جی، اس سے ہمارے ویورس کے لیے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ہر چیز اسٹیٹس پہ نہیں ڈالی جاتی you use your status for productive way ورنہ یہ اسٹیٹس آپ کے لیے نقصان کا سبب ہوگا سر بالکل بھی آپ نے جو ہے ہمیں صحیح بتایا اور خاص کر ہمارے جو بچے ہیں جو ناظرین میں ہمارے بچے ہیں ان کے لیے بھی جو ٹینز ہیں ان کے لیے بھی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے آج بڑا سوچتے ہیں کہ ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں ہماری ایک جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے سوشل میڈیا پر اسے جو ہے ہمیں انٹیکٹ رکھنا ہے اس سے جو ہے ہمیں اپڈیٹ رکھنا ہے اور ایک فومو جو آج کل ہمارے یہاں کریٹ ہو گیا ہے ہمیں جو ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا اسمارٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے ناظرین جیسے کہ سر نے ہمیں یہاں پر بتایا کہ اس طریقے سے پپیز یا کٹنز یا کسی بھی طریقے سے آپ کو جو بس ایک یہ جال پھینکا جا رہا ہے اور نمبر ہے اور آپ چاہیں گے کہ میں خود ہی اسے کانٹیکٹ کر لوں بنا اپنے پیرنٹس کو بتائے بنا کسی دوست کو بتائے تو آپ اس طریقے سے بڑے بڑے خساروں میں پھنس سکتے ہیں سر ہم نے تو آپ سے جان لیا کہ یہ سائبر بولنگ کیا ہے اسٹاکنگ وغیرہ کیا لیکن آج کل بڑا نیا نئی نئی چیزیں ہیں for example vishing smishing and SMSing یہ یہ تمام چیزیں کیا ہے یہ کیسے کرائم میں شمار ہوتی ہیں دیکھیے آج کل جو وائس کال ہے voice IPs voice call اس سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو ایک آٹومیٹڈ کال آتا ہے اور آٹومیٹڈ کال پہ آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کو یہ چاہیے تو ایک پریس کیجیے وہ چاہیے تو دو پریس کیجیے یہ جی، چاہیے تو جی۔ تین پریس کیجیے تو کیا ہو جاتا ہے نا کہ کال جو آٹومیٹڈ ہے اس کے اوپر آپ جیسے ہی پریس کرتے ہو تو آٹومیٹک ایک کمانڈ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے اوکے تو اسی لیے آپ کو اس کو ریپلائی دینے کے ٹائم دس بار سوچیے گا کہ یہ کال آیا کیسے ہے اور وہ کیوں آپ کا کیا چاہتا ہے وہ جی۔ اس کے بعد میں ایس ایم ایسنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے S M S fake S M S آ جاتے ہیں جی۔ مطلب کوئی ویب سائٹس ہے یا پھر کوئی ایک کمپنی ہے اس سے آپ کو ایک فیک ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کے نام کا اتنا اتنا چیزیں بک ہوئی ہے آپ کو دینا ہے تو کیا کرے آپ آپ مجھے یہ نمبر پہ کال کیجیے گا تو وہ نمبر پہ یا پھر موبائل نمبر دیا جاتا ہے اس موبائل نمبر پہ کال کرنے کے بعد میں آپ کو بولا جائے گا کہ ہاں آپ کو ایک ٹیکس انوائز ہے وہ بھرنا پڑے گا مطلب جیسے کہ اگر آپ نے کوئی ڈریس بک کیا تھا انسٹاگرام سے یا پھر وہی کمپنی آپ کو کیا کرے گی آپ کو ایک ایس ایم ایس بھیج دے گی کہ جی۔ آپ کا پارسل ریڈی ہے آپ ایک کام کیجیے کنفرم آپ ایک بار ایڈریس کنفرم کیجیے یہ نمبر پر جی۔ تو وہ نمبر پر ایڈریس کنفرم کرنے پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پرسن بولتا ہے آپ کو ایک ٹیکس چھوٹا سا ہے وہ پے کرنا پڑے گا پے کرنے کے لیے وہ آپ کو اگین ہی will convert you into no WhatsApp تو واٹس ایپ پہ آنے کے بعد میں یہ آپ کو ایک اسکین کوڈ بھیج دے گا وہ ٹیکس بھرنے کے لیے پھر وہ بولے گا کہ نہیں میڈم میرے پاس وہ پیسہ نہیں آیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ تماشا چالو ہو جاتا ہے آپ کو ایک لنک بھیج دے گا کہ ابھی آپ اس کے اوپر کلک کیجیے تو آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا پارسل کہاں پر ہے اچھا یہاں پہ سر ایک بات روکے کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو پیسے بھیج رہا ہے غلطی سے آپ کو میں نے دو ہزار بھیج دیا جبکہ دو سو روپے بھیجنے کا تھا آپ جو ہے باقی کے اٹھارہ سو جی، واپس بھیج دیجیے تو اب یہاں پہ کوئی شخص واپس بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اس کے پورا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے اس پر آپ روشنی ڈالیے سر دیکھیے ابھی یہ جو چیز ہے آپ بولے کہ کسی نے مجھے پیسے بھیج دیے میں آپ کو بولوں گا سب کو کہ کسی نے اگر آپ کو اچانک پیسے بھیج دیے تو آپ واپس ہی مت کرو اس کو بولو کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں کیش سے دیتا ہوں جی یا پھر آپ ایک پرٹیکولر بینک اکاؤنٹ مجھے دیجیے تو میں بینک سے آپ کو این ایف ٹی کراتا ہوں جی تو آپ اس کو ریٹرن کیجیے جی ایسے آپ ان کے باتوں میں آ کر وہ آپ کو کچھ کا دکھ بھری کہانی بتائے گا یا پھر اور کچھ بتائے گا فیملی پرابلمس بتائے گا یا پھر غلطی بتائے گا تو اس کے اوپر آپ وشواس مت رکھیے جی۔ کیونکہ وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پھنسایا جاتا ہے پہلے ٹائم بولا جائے گا کہ آپ پیسے بھیج دیجیے آپ پیسے بھیجنے کی کوشش کرو گے پیسے آپ سے جائیں گے نہیں کیونکہ وہ یو پی آئی ڈی ہی فیک ہوتا ہے اس لیے آپ سے وہ پیسے جائیں گے ہی نہیں اس کے بعد میں وہ بولے گا کہ آپ کو میں ایک لنک بھیج دیتا ہوں میرے بینک کی لنک ہے میں آپ کو کلک کر آپ صرف کلک کیجیے اور اماؤنٹ آپ ڈالیے گا یا پھر آپ اماؤنٹ نہیں ڈالیے صرف کلک کیجیے آٹومیٹکلی میرے پاس وہ اماؤنٹ آ جائے گی بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ لنک کتنے اماؤنٹ کی ہے اس لیے وہ لنک پر کلک ہی مت کیجیے گا رائٹ رائٹ رائٹ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی بچنا ہے تو میں آپ کو ایک سمپل میتھڈ بتاتا ہوں ہر ایک بینک میں ہر ایک بینک کا ایک ایپ ہے ایپ کے ساتھ اپنے اپنے پاس اے ٹی ایم یا پھر جو بھی کارڈز ہے اپنے پاس تو اس کے ایک ٹرانسفر لمٹ سیٹ کیجیے جیسے کہ اگر آپ کو یہاں وہاں جانا ہے ٹیکسی سے جانا ہے تو آپ ایک نیئر اباؤٹ ون تھاؤزینڈ یا پھر ٹو تھاؤزنڈ کا آپ نے کارڈ لمٹ سیٹ کر دیا تو اس ایپ کے اندر مطلب ہر ایک بینک کے ایپ کے اندر ایک فیسلٹیز دی ہوتی ہے کہ آپ پی او ایس سے کتنا آپ اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں ای کامرس سے کتنا ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں اے ٹی ایم سے کتنا ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں تو این ای ایف ٹی سے کتنا کر سکتے ہیں اور یا پھر آئی ایم پی ایس سے کتنا کر سکتے ہیں تو ایسے کچھ لمیٹیشنس دیے ہوتے ہیں ہر ایک بینک کے ایپ میں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس بینک کے ایپ پر جا کر آپ کی جتنی اماؤنٹ ہے جیسے اگر میں اگر ایکسپینس کرنا چاہتا ہوں کہ ون مجھے ون تھاؤزینڈ ڈیلی لگتے ہیں تو میں ون تھاؤزینڈ کس کس میڈیم سے لگتے ہیں تو مجھے زیادہ تر یو پی آئی سے لگتے ہیں تو میں صرف یو پی آئی موڈ آن رکھوں گا باقی سب موڈ میں آف رکھوں گا جس سے کیا ہوگا کسی نے اگر میرے ساتھ کچھ چوری کرنے کی کوشش کی میرا اے ٹی ایم کارڈ بھی اگر گھوم جاتا ہے تو سامنے والے کو اگر پاس بھی معلوم پڑتا ہے تو بینک ہی اس کو پیسہ نہیں دے گی کیونکہ ٹرانسفر لمٹ ہی بند ہے کیونکہ آپ نے یو پی آئی کی لمٹ ایکٹیویٹ کر کے رکھی باقی سب بند ہے okay that's wonderful that's really wonderful and very helpful sir کہ ہم جو ہے اس طریقے سے اسمارٹ وے سے جو ہے اپنی خود کی اماؤنٹ جو ہے اس کو کلاسیفائڈ کر کے رکھیں اور یہ اپنے ایپ میں جو ہے انسٹال کر کے رکھیں کہ ہمیں بس اس چیز کے لیے صرف اتنی ہی رقم چاہیے سو دیٹ خسارہ بڑا نہ ہو لیکن شائستہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے زمانے میں جو خصوصاً ایک فورٹی یا ففٹی کی ایج کراس کر جاتے ہیں تب یہاں پہ وہ آن لائن سیکسٹوشن کا شکار ہوتے ہیں جی، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آن لائن سیکسٹوشن ہوتا کیا ہے اور یہ خصوصاً جو ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے یعنی جو سینئر ایج ہے ان کے ساتھ جی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کیسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آج کل تو یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے مطلب کالج اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ابھی کیسا ہوتا ہے نا کہ ہر ایک جگہ جیسے میں نے واپس میں وہی بولتا ہوں کہ آپ کیا شو کرو گے اس کے اوپر آپ کے ریزلٹ آئیں گے جی اگر آپ اس کے اگر آپ میل ہو اور فیمیل کے کوئی گروپ میں اگر آپ جاتے ہو جیسے کہ سمجھو انسٹاگرام کے کچھ گروپس ہوتے ہیں فیس بک کے گروپس ہوتے ہیں تو بہت لوگ کو عادت ہوتی ہے رات کو نو کے بعد وہ کچھ نہیں کرتے ہیں just just they are going to scroll وہ اسکرولنگ پہ لگے رہتے ہیں جی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی وہ ماڈل ہے یا پھر ان کو کوئی ایک آدھی ساڑی ہے یا پھر کوئی چیز ہے وہ ان کو اچھا لگے اور وہ لائک کر دیتے ہیں جی۔ ابھی وہ ٹریپ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساڑی سیل کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے وہ گروپ وہ گروپ اس لیے بنا ہوا ہے تاکہ لوگ آئیں اور اس کو لائک کریں اور جو لوگ لائک کریں گے ان کے پروفائل کو ہی ایسا پرابلم آتا ہے اوکے اوکے اور باقی لوگ جو ہے جیسے ابھی کوئی اگر سمجھو مجھے لگتا ہے کہ ایک particular particular type of sari ہے تو اس کو وہ یہ لوگ پرسن کیا کرتے ہیں اس کو لائک کر دیتے ہیں یا پھر ایسے کوئی بہت سے گروپس ہوتے ہیں جس کو یہ لوگ لائک کرتے ہیں یا پھر اس گروپ میں انٹر کرتے ہیں یا پھر اس گروپ سے کے لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں تب جا کے ہی ان کے ساتھ ایسا پرابلمس ہوتا ہے جی جی جی یعنی ویب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کو بھی فلٹر کر سکتا ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ذرا بھی جو ہے ایسی کسی چیزوں کی طرف ہے which is your personal personal thing but it is not when you are are coming coming on on internet and when you line آپ کا انٹرسٹ بھی جو ہے آپ کے جیسے ہم نے کہا ڈارک ویب وغیرہ جو ہیں ان جی۔ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طریقے کی چیزیں میں آپ کو انوالو کر سکتے ہیں شائستہ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں اے آئی کا کیا امپورٹنٹ رول ہے اس ایکسٹوشن کے ریکٹ میں بالکل سر یہ ہے کہ اے آئی کیسا ہوتا ہے اس میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیٹ بوٹس ہے کچھ directly ready made software ہے آپ کو ایک ویڈیو کال آتا ہے ویڈیو کال سے آپ کو ویڈیو کال آپ ریسیو کرنے کے لیے اس کے اوپر جو فوٹو رہے گا وہ کچھ تو ایک اسٹننگ فوٹو رہے گا تو آپ اس کو جیسے ہی اوپن کرتے ہو یا پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ آپ کی فوٹو کیپچر کر لے گا کیپچر کرنے کے بعد میں وہ کیا کرتا ہے اس کو ایک اے آئی کے ٹول سے اس کو ایڈٹ کر کے وہ آپ آپ آپ کو کو واپس بھیج دیتا دیتا ہے ہے اور بول کہ اگر نے مجھے اتنی اماؤنٹ نہیں بھری تو میں یہ یوٹیوب یا پھر کوئی بھی ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ پر میں آپ کو کیا کروں گا وائرل کر دوں گا جی۔ تو یہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ارے میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی میں اور ان کے پاس کانٹیکٹ لسٹ بھی آ جاتی ہے آپ کی وہ کیسے آتی ہے تو وہی کچھ نہ کچھ آپ نے لنک کلک کیا ہے کوئی ایپ انسٹال کیا اس سے ان کے پاس وہ کانٹیکٹ لسٹ جاتی ہے اور وہ لوگ بولیں گے کہ میں نے یہ یہ کانٹیکٹ پہ میں بھیج دوں گا دیکھو اب بھی بھیج رہا ہوں میں یا پھر ایک گھنٹے میں مجھے اتنا پیسہ دے دو یا پھر ایک پانچ منٹ میں مجھے اتنے پیسے دے دو اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کیجیے گا اس کو رپورٹ کیجیے اگر وہ واٹس ایپ کال ہے تو اس کو واٹس ایپ پہ رپورٹ کیجیے واٹس ایپ کو اس آپشن کو رپورٹ کر دیجیے دوسری بات آپ نزدیک کے پولیس اسٹیشن پہ جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ون نائن تھری زیرو اس کے اوپر آپ فون کر سکتے ہو اور بتا سکتے ہو یا پھر cyber crime dot gov dot in یہ ویب سائٹ ہے جس کے لیے بنا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ کی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر وہ آدمی تو بھی نہیں رکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ فون پہ فون فون پہ فون کرتے ہی جاتے ہیں جی جی یا تو اگر تم نے نہیں جی۔ کیا تو تمہاری فیملی تک اپروچ ہو سکتی ہاں، ہے یا فون جاتے ہیں جی جی تو سب سے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو آپ کے جو واٹس ایپ کال کی پرمیشن ہے نا وہ بند کرنی ہے تو آٹومیٹکلی وہ کال بند ہو جائے اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیبٹ کارڈ فراڈ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا کیا ہے جب ہم زمانے میں سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈیبٹ کارڈ فراڈ ہوا ہے اس کے پیسے کٹے ہیں ڈیبٹ کارڈ سے تو یہ ہوتا کیسے اور کیا جی سر کیونکہ ساری انفارمیشن آن لائن ہے آج ہماری ہمارے جی میل اکاؤنٹ سے لے کے تو ہمارا بینک اکاؤنٹ تو ہمارے بینک اکاؤنٹ سے ہمارا آدھار جو ہے سب ایک ساتھ لنک ہے کیسے بچ سکتے ہیں دیکھیے ابھی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں جی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا اگر میں کوئی بھی ڈیوائس ہے جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہے کیلکولیٹر ہے نیٹ ورک ہے کیمرہ ہے کیلکولیٹر ہے یہ سب الیکٹرانک جی۔ ڈیوائسز سے اس سے ریلیٹڈ ہونے والا کرائم از سائبر کرائم ابھی کیا ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ تو ہم لوگ لے لیتے ہیں بٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا کہ میری لمٹ کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتی ہے تو ایک بار آپ جان لو کہ آپ کے ہاتھ میں جو کارڈ ہے پھر وہ ڈیبٹ ہو کریڈٹ ہو کوئی بھی کارڈ ہو اس کی میکسیمم لمٹ کتنی ہے اور منیمم لمٹ کتنی ہے اور میں نے جیسے آپ کو ایک ٹیکنیک بتائی کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے بینک کے ویب سائٹ میں جا کر یا پھر ایپ میں جا کر آپ کو اس کے لمیٹیشن سیٹ کرنے ہیں کہ کتنے پیسے جانے چاہیے دن کے اور کتنے نہیں جانے چاہیے اس کے بعد میں یہ جو یہ جو طریقہ ہے سیو کرنے کا تو یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کر سکتے ہو فزیکلی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی اے ٹی ایم کارڈ میں جاتے اے ٹی ایم کے جو بدھ ہوتا ہے اس کے اندر جاتے ہیں اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں پیسے نہیں آتے ہیں تو وہاں پر کوئی آدمی ہوتا ہے جو ہمیں بولتا ہے میں آپ کو مدد کرتا ہوں جی اور انسٹنٹلی آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے وہ کارڈ آپ کو ڈپلیکیٹ تھما دیتا ہے سیم کمپنی سیم بینک کا ایک ڈپلیکیٹ کارڈ آپ کو تھما دیتا ہے okay. اور وہ جو اوریجنل کارڈ ہوتا ہے وہ وہ لے لیتا ہے اور وہ آپ کا جو پاسورڈ ہے آپ کو ہی پوچھ کر وہاں پر ایک آلریڈی اس نے پوچھا ہوتا ہے جی. جیسے آپ باہر جاتے ہو تو وہ اے ٹی ایم میں پیسے یہ کارڈ ڈال کر وہ اماؤنٹ وڈرا کر لیتا ہے مائی گاڈ یعنی ایسے بھی فراڈ ہوتے ہیں اور شاید یہاں پہ میں سر سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ A T M keypad overlay کیا ہوتا ہے اگر ڈیبٹ کارڈ فراڈ ہو رہا ہے ہاں۔ تو یہ ہم نے اکثر سنا ہے نیوز میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ A T M keypad overlay ہوا ہے اس کیس میں تو یہ ہوتا ہے کیا A T M keypad overlay مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی کی اسٹروک کاؤنٹ کیے جاتے ہیں مطلب جیسے اگر آپ کا اوریجنل کی پیڈ ہے نا اس کے اوپر ایک ڈپلیکیٹ کا کی پیڈ لگا جائے گا اور اس سے وہ آپ جو بھی پاسورڈ دیتے ہو تو وہ ریکارڈ کیے جائیں گے تو آپ کے کارڈ کی کلوننگ اس پرٹیکولر اے ٹی ایم کے جو سلاٹ ہے وہاں سے ہو سکتی ہے اور آپ کا جو پاسورڈ دینے کا طریقہ ہے وہ آجو باجو میں کہیں نہ کہیں چھوٹا کیمرہ ہو سکتا ہے جی یا پھر آپ کے جو کی پیڈ ہے وہی ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر اصلی کی پیڈ کے اوپر یہ نقلی کی پیڈ لگایا ہاں، جاتا ہے اس لیے آپ کبھی بھی اے ٹی ایم میں جاؤ گے تو تھوڑا آپ تھوڑا سترک رہیے کہ میں اے ٹی ایم کارڈ میرے روم میں تو کوئی نہیں ہے نا میرے جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس اے ٹی ایم کارڈ کو گارڈ ہے کیا جی پہلی بات جس اے ٹی ایم کو گارڈ نہیں ہے وہاں پر آپ کو جانا ہی نہیں ہے اے ٹی ایم کارڈ کے اندر اگر گارڈ ہے تو کیمرہ ہے کیمرہ نہیں ہے تو آپ کو جانا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سب بینک آپ کو پرووائڈ کرتی ہے اور جہاں پر نہیں ہے تو آپ مت جائیے وہاں پر اوکے اور تو یہ سیکیورٹی چیزیں ہیں اگر یہ تمام اور اگر آپ جو بھی پاسورڈ دیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ہاتھ اوپر رکھ کر وہ پن کا پاسورڈ دینا ہے اوکے کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ کچھ کیمراز ہوتے ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں آجو باجو میں اگر چھوٹا بھی کہیں کیمرہ ہو تو یا پھر وہاں پر جو باکسز ہوتے ہیں جی۔ جو انویلپ جی رکھے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیمرہ ہو سکتا ہے جو ریکارڈ کرے اسی لیے آپ کو جب بھی ٹائپ کرنا ہے تو ایسا ہاتھ تھوڑا سا ہاتھ ایسا کر کے آپ کو ٹائپ کرنا لیکن سر ہم یہ کیسے پتا چلے کہ یہ نقلی کی پیڈ ہے یہ اصلی کی پیڈ ہے وہ تھوڑا سا آپ کو خود کا لاجک لگا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کی پیڈ جو ہے وہ کیسے سیٹ کیا ہوا اگر آپ کو نارملی اگر ایسا اوپر سے چپکایا رہے گا تو آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے اگر نہیں ہے تو زیادہ تر اے ٹی ایم مشین میں ایک ابینڈنٹ کی پیڈ ہوتا ہے اس میں ہی رہتا ہے اور اوپر لگایا ہوا کی پیڈ رہے گا تو آپ تھوڑا سا سترک رہیے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ ہاں، دکھتا ہے یہ کچھ ایکسٹرا ہے یہ کسی نے ہاں۔ جو ہے وہ ایکسٹرا کیا ہوا ہے نہیں تو ہمارا جو کی جی، پیڈ ہے وہ نارمل مشین کے ساتھ ہی آتا ہے سر بہت ہی انٹرسٹنگ یہاں پر باتیں چل رہی ہیں اور ہم نے جو ہے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ معلومات حاصل کر لی کہ کس طرح سے ہمیں ان کرائم سے خود کو سیکیور رکھنا چاہیے سر یہ امپرسونیشن اور ڈیٹا تھیفٹ کیا ہوتا ہے امپرسونیشن اینڈ ڈیٹا تھیفٹ یہ الگ الگ ٹاپکس ہے اچھا ابھی یہ جو ڈیٹا تھیفٹ ہے اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا تھیفٹ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے ایسا ضروری نہیں کہ آپ ہی بتاؤ ڈیٹا تھیفٹ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیوائسز یا پھر آپ جس کو کمپیوٹر بولتے ہو جیسے میں نے جی۔ پہلے بولا جی۔ کہ کمپیوٹر مطلب کیا ہے تو کمپیوٹر مطلب جو الیکٹرانک چیز ہے جو میگنیٹک امپلسز پہ کام کرتی ہے جو اسٹوریج کر سکتی ہے ان پٹ دے سکتی ہے آؤٹ پٹ دے سکتی ہے okay. اس کو ہم کمپیوٹر بولتے ہیں جی تو کیا ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا تھیفٹ کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے آپ ایون موبائل ہے تو موبائل میں آپ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر کہیں پر ٹریول کرتے ہیں پلین سے ٹریول کرتے ہیں ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں تو کہیں پر بھی ایک ایک آدھا ایک چارجر ہوتا ہے تو جی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چارجر ہے یہاں پر لگایا ہوا ہے کسی کا تو ہے جی۔ اور ہم لوگ اگر ہمارا موبائل کا جو بیٹری ہے وہ بیٹری اگر سمجھو کچھ نائنٹی پرسینٹ بھی رہے گا تو بھی ہم اس کو چارجنگ کے لیے لگا جی بالکل بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس چارجر کے اندر ایک ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ کے آپ کے موبائل کی پوری ایک کاپی بنائی جاتی ہے تو اس لیے ویسے چارجرس یوز مت کیجیے دوسری بات میں آپ کو ایک تھوڑا سا وچار کیجیے کہ آپ نے جو موبائل خریدا اس کا چارجر جب بھی آپ نے لیا تو اس کا جو اوریجنل چارجر ہے وہ مہنگا کیوں ہے اور یہ ڈپلیکیٹ چارجر سستا کیوں ہے جی۔ ہے جی اوکے اوکے ٹھیک یہاں پہ شائستہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ سر سے ہم اکثر پبلک پلیس پہ جو ہے وائی فائی یوز کرتے ہیں جو پبلک وائی فائی ہوتا ہے کامن وائی فائی تو اس میں بھی ڈیٹا تھفٹ ہوتا ہے ہم جو کامن وائی فائی اگر یوز کرے تو جی جی جی بہت جگہ سے ہوتا ہے اچھا وہ کبھی کبھی ٹریپ ہوتا ہے کہ ڈپلیکیٹ وائی فائی لگایا جاتا ہے ڈپلیکیٹ ایکسیس پوائنٹ ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم ہمارے لیے فری ہے کبھی کبھی تو وہاں پر پاس ورڈ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو بھی لکھ ہیں یا پھر ہم لوگ جو بھی ٹائپ کریں وہ ہمارے لیے ہے بٹ آپ کو معلوم نہیں ہو کہ اس کا ری ڈائریکشن ایک پرٹیکولر کمپیوٹر پہ یا پھر پرٹیکولر سافٹ ویئر پہ ہو سکتا ہے یعنی ہم اس وائی فائی سے اگر بینک ٹرانزیکشن کرے تو ہمارا پاسورڈ ہر چیز جو ہے جس وائی فائی پہ ریکنیکٹ ہو رہا ہے جس کمپیوٹر پہ وہاں پہ پتا لگی ہے جی جی جی یعنی مفت کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کے بھلے کی ہے لیکن وہ لانگ ٹرم میں آپ کے بالکل بھی بھلے کی نہیں ہے ہے انگلش میں کوڈ کہ if you using product then you are the product absolutely تو سر اس طریقے سے جو ہے ڈیٹا تھیفٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ نے بتایا کہ جو نقلی چارجر وغیرہ ہوتے ہیں یا سستے چارجر وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی ڈیٹا جو ہے وہ تھیفٹ کیا جا سکتا ہے جا سکتا ہے میں آپ کو تو ڈیمو بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے اچھا۔ اندر جی۔ کیسے چوری ہوتی ہے اور ایک نارمل میں پین ڈرائیو سے بتا سکتا ہوں okay sir we would love to see that اور ہم ان شاء اللہ اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا ڈیٹا جو ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی کانفیڈینشیل ہے سر کہہ رہے ہیں کہ اسے جو ہے تھیفٹ یعنی چوری کیا جا سکتا ہے لیٹ سی ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو ڈیمو بھی دکھا سکتا ہوں کہ اس میں آپ کوئی بھی چیز ہے جیسے ابھی ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی گیجٹ ہوتا ہے نا تو وہ گیجٹ ہم لوگ کہیں پر بھی کیا کرتے ہیں چارجنگ کے لیے لگاتے ہیں یا پھر کسی کے لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر کو ہم لوگ ایزیلی اٹیچ کرتے ہیں جی بٹ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں even for five seconds also تو بھی آپ کا ڈیٹا کاپی ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے oh میں اس کا آپ کو ڈیمو بتاتا ہوں جی یہ میرا لیپ ٹاپ ہے اور یہ میرا ایک لیپ ٹاپ کا ڈیسک ٹاپ ہے جی۔ اس کے اندر میں نے یہ اور لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہے جس کے اندر ایک ونڈوز الیون کا سیٹ اپ ہے دیکھیے ابھی آپ کو نہ کیا کرنا ہے کہ آپ کو صرف لیپ ٹاپ پہ میرا آپ کا جو پین ڈرائیو رہے گا جی وہ پین ڈرائیو آپ کو صرف اٹیچ کرنا ہے یہاں پر میرے پورٹ پہ جی سر ٹھیک ہے تو جیسے ہم ہم لوگ نارملی کرتے ہیں کہ ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا پھر ایک کمپیوٹر ہوتا ہے دیکھیے ابھی یہاں پر نا کچھ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس میں امیجز ہے وہ سبھی امیجز یہاں پر آ گئی جی۔ ابھی میں کیا کرتا ہوں جسٹ اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور آپ کا پین ڈرائیو ڈیٹیکٹ ہو گیا یہ میں نے پین ڈرائیو نکال کے آپ کو دے دیا یس تو ابھی آپ دیکھیے کہ میرے پاس ایک فولڈر جہاں پر میں نے یہ ڈیٹا اسٹور کر کے رکھا ہے دیکھیے ابھی یہاں پر میرے پاس میرا سی ڈرائیو ہے اور میرے سی ڈرائیو میں میں نے ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے اس کا نام دیا ہوا ہے ڈیٹا تھیفٹ کر کے تو اس کے اوپر جیسے کلک کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کے پورے امیجز آ گئے پورے ڈیٹا اور یہ اگر آپ سوچو گے کہ یہ اگر ڈیٹا کاپی کرنا تھا آپ کو اگر لیگل وے سے تو آپ کیا کرتے تھے تو آپ اس کو کاپی کرتے تھے پیسٹ کرتے تھے ایک پروگرس بار آتا جی۔ تھا اور اس پروگرس بار کو پورا کمپلیٹ ہونے دیتے تھے پھر آپ اس کو پین ڈرائیو کو نکال دیتے جی۔ تو یہ کتنا ٹائم لگا میں نے تو آپ کو آپ کو صرف یہ پین ڈرائیو پہ لکھا ہوا ہے بٹ اگر آپ کو اچھا ہو تو آپ موبائل لگا سکتے like it was for hardly any second آپ نے جی اور اس کے اندر جو ہمارا ڈیٹا جو ہماری پین ڈرائیو میں تھا وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں آ گیا اور آپ جو ہے ہمیں بنا بتائے اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں ہم تو اکثر جو ہے موبائل چارجنگ باہر کرتے رہتے ہیں ایئرپورٹ اور ریلوے ہاں۔ اسٹیشن اور یہ ہم جو آج کل کافی گیجٹ فرینڈلی uh, uh, تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں کیفیز وغیرہ میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے تو سر ایسے چانسز ہوتے ہیں یہاں پہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہ ڈیٹا تھیفٹ ہے اور اتنا اہم ہے تو پھر گورنمنٹ الاؤ کیوں کرتی ہے فری جی، چارجنگ اور ریلوے جی، اسٹیشن جی، اور بس اسٹاپ پہ الاؤ کرنا نہیں کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے جی بٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو میں نے فری دیا ہے آپ کو لینا ہے نہیں لینا یہ آپ کے اوپر جی جی یہ چیز ہوگا ابھی میں آپ کو کمپیوٹر سے جیسے میں نے دکھایا ویسے آپ کو میں موبائل سے دکھاتا ہوں کہ میرے موبائل میں ایسا میں نے سسٹم بنایا ہوا ہے اور یہ موبائل کو اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے جیسے کہ بھی کوئی بھی پرسن اس کے اوپر کچھ بھی ٹائپ کرتا ہے تو یہ مجھے آٹومیٹک معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کیا ٹائپ کیا ابھی دونوں موبائل آپ کے کیمرے کے سامنے ہیں اگر جو جو موبائل میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہ بلینک ہے پورا اور آپ کے پاس جو موبائل جی. ہے وہ بھی آپ دکھائیے ٹوٹل وہ بلینک موبائل ہے جی جی اوکے ٹھیک ہے ابھی آپ کچھ بھی ٹائپ کیجیے وہاں پر ایسا کچھ ٹائپ کیجیے جو مجھے معلوم نہیں ہے اوکے ابھی آپ کچھ بھی ٹائپ کیجئے تو یہ میرے موبائل کو آٹومیٹک معلوم پڑے گا آپ کیا ٹائپ کر رہے ہو مائی گاڈ اوکے اوکے اور ٹائپ کیجئے کچھ بھی ٹھیک ہے جی جی جی جی جی and I can see it very clearly and it is like کچھ مرر وغیرہ ہے یہ کلوننگ ہے یہ کیا چیز ہے یہ مرر نہیں ہے جی۔ یہ ایک آپ کی موبائل کی شارٹ کمنگز ہوتی ہے اچھا۔ یا پھر آپ کو آپ کے موبائل میں ایک سافٹ ویئر یا پھر ایک کی ڈپلوائے کی ہوئی ہے جو دونوں کو automatically at a time same signal جاتا ہے مائی گاڈ اوکے تو اگر آپ یہ چیٹ اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں کچھ یہ ایکچولی جو مطلب سسٹم ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ کام کر سکیں بٹ اس کا یوز لوگ مس یہ اکثر کمپیوٹر کے لیے دیکھا جاتا ہے یہ سسٹم جی جی بٹ جی، لوگ اس جی، کا مس جی، یوز کرتے ہیں تو ایسا اگر ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ڈیٹا تھیفٹ اور یہ چیز یہ دونوں کا ایک ہی سولوشن ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل پروٹیکٹ رکھو کمپیوٹر جو ہے یہ پروٹیکٹ رکھیے گا جی پروٹیکٹ رکھنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر آپ کو لگتا رہے گا کہ میں نے یہ موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ سیف ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ موبائل اگر ان کے ہاتھ میں آپ دیتے ہو تو آپ دس بار سوچیے گا کہ آپ کیوں دیتے ہو اس کا یوز یہ کیا کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو میرے پچھلے ڈیمو میں بتایا اگر یہ موبائل آپ ان کو دیتے ہو اور پانچ سیکنڈ کے لیے اگر میرے پاس اگر جی۔ ایک ڈیٹا کارڈ یہاں پر لگایا ہوا ہے اور آپ نے جسٹ چارجنگ کے لیے یہ لگایا فون تو کیا ہو سکتا ہے جی جی جی یعنی ہمیں جو ہے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ اس طریقے سے ہماری پین ڈرائیو سے بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے کسی موبائل میں یا کسی بھی ہم لیپ ٹاپ وغیرہ میں بھی جو ہے بڑی آسانی سے لوگ جو ہے اس سے چرا سکتے ہیں موبائل بھی جیسے سر نے بتایا کہ یہ ایپ جو تھا وہ کمپنیز کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کا مس یوز آپ نے جیسے ابھی دیکھا ہمارے لائیو ڈیمو میں دیکھا کہ وہ جو بھی ٹائپ کر رہے ہیں اپنے موبائل میں ان کو تمام چیزیں جو ہیں تمام میسج جو ہیں وہ آپ کے دوسرے موبائل میں جو ہے آسانی سے لیا جا سکتا ہے تو بی الرٹ اور جیسے سر نے بتایا کہ اسے جو ہے بچانے کے لیے ہمیں ایپ وغیرہ ہیں جس سے ہمیں اسے کنسل کرنا ہے لاک کرنا ہے اور شائستہ آخر میں یہ بات تو ہو گئی کہ یہ سب فراڈ کرنے کے طریقے ہیں جی لیکن ایک شخص جو اس سے کمپلیٹلی ان اویئر ہے جی تو کس طرح سے وہ یہ سب فراڈ جو سائبر کرائمز اس سے بچے اور اگر ان کیس اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے سائبر کرائم تو کہاں وہ شکایت درج کر سکتا ہے دیکھیے آپ کو بچنے کے لیے میں پانچ سے چھ ٹیکنیک بتاتا ہوں وہ اگر آپ کرو گے تو آپ کے بہت سے فراڈس نہیں ہوں گے سب سے پہلے آپ کا موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے پھر وہ اینڈرائڈ ہو یا نہ ہو انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو آپ کو کوئی بھی او ٹی پی آتا ہے تو آپ کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے O T P means what one time password اگر وہ ون ٹائم پاس ورڈ آ کر کسی نے آپ کو آپ نے کسی کو بتایا تو اس کے رزلٹ وہ آپ کو ہی آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو او ٹی پی کسی کو نہیں بتانا ہے دوسری بات آپ کو پاسورڈ پن یہ سب جو چیزیں ہوتی ہے وہ ایزی نہیں رکھنے ہیں جیسے کہ میرا برتھ ڈیٹ ہے یا پھر میرے مسز کا برتھ ڈیٹ ہے یا پھر میرے گاڑی کا نمبر ہے یا پھر میرا ٹیلی فون نمبر ہے تو ایسے پاس ورڈ نہیں رکھنے ہیں پاسورڈ کم سے کم آپ کو سکسٹین کیریکٹرس کے آپ کے پاسورڈ ہونے چاہیے اگر آگے آتے ہیں جیسے کہ یہ سب ڈیٹا تھیفٹ کے اگر فراڈ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹم چاہیے اسٹرانگ سسٹم مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو بھی موبائل ہے یا پھر کمپیوٹر میں پراپر اینٹی وائرس فائر وال یہ سب آپ کے انسٹال ہونے چاہیے وہ بھی لائسنڈ اگر نہیں رہے گا لائسنس تو ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی وائرس ہی یہ کام کرے جی تو اسی لیے آپ کو پراپر پرچیز کر کے وہ جو بھی سافٹ ویئرس آپ یوز ویئر کیونکہ نارملی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ہے یا پھر یہ موبائل ہے یہ کتنے کا ہے تو ایک پرٹیکولر سستا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہم خریدتے ہیں بٹ جی۔ اس کے پیچھے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے اگر یہ لیپ ٹاپ اگر سمجھو میں دس ہزار میں بیچتا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے اندر سب فیسلٹی تو وہی ہے بٹ یہ سستا دینے کے جی۔ جی۔ مہنگے پڑ سکتے جاننا بہت ضروری ہے کریکٹ جی، ایپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی لیے بنائے جاتے تاکہ آپ کے مشین کے اندر میں آ سکوں مطلب اگر میں نے کوئی کریک بنایا میں کوئی پروگرامنگ بناتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے ٹارگیٹڈ کسٹمر کون ہیں تو ابھی ٹارگیٹڈ کسٹمر کیسے ڈھونڈتے ہیں لوگ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو جاتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی یوز اس میں ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی انٹرسٹ شو کرتے ہو جیسے کہ سمجھو آپ کنسیڈر کرو کہ آپ نے لکھا کہ آئی ایم سنگل اور آئی ایم ناؤ میرڈ ایسا اگر آپ نے لکھ دیا تو آپ کو اس طریقے سے میسیجز آنے چالو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر میں اس کو تھوڑا سا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچوں اگر میرے پاس کوئی آتا ہے مجھے بولتا ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے سمجھو مجھے میرے پاس جو آتا ہے اور ان کا سمجھو ٹفن سروس کا اگر بزنس جی، ہے جی، جی، تو اگر انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے کلائنٹ چاہیے ٹفن سروس میرے لینے کے لیے تو پھر مجھے آپ کیسے ہیلپ کرو گے تو میں ان کو ایسے ہیلپ کروں گا کہ دیکھیے یہ سب سوشل میڈیا پہ نا انٹرسٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ جی۔ ہے اس میں بڑا پلے کرتا ہے الگ بات ہے اور انٹرسٹ اچھا۔ الگ بات ہوتی ہے اچھا۔ جیسے کہ اگر میں نے بولا کہ ٹفن سروس کو اگر ہم ہمیں لوگ ڈھونڈنے ہیں تو کیسے ڈھونڈیں گے تو لوگ ایزیلی خود لکھ دیتے ہیں کہ میرڈ ناؤ یا پھر ایسا لکھ دیتے ہیں I am single now divorced تو کیا ہے نا کہ جو ڈیورس ہو گیا اس کو آج ٹفن کی جی۔ ضرورت ہے تو وہ آٹومیٹکلی جی۔ وہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے مطلب وہ سوشل میڈیا سائٹ ہے اس کے اوپر وہ ڈیٹا ایزیلی آکوپائی ہو جاتا ہے اور وہ پرسن کو وہ ایڈ دکھنے لگتی ہے ویسے ہی ہمارا انٹرسٹ جب ہم اس جگہ دیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ بہت ہی آدھیاتمک ہو تو بہت سے پوسٹ آپ لائک کرتے ہو یا پھر آپ کوئی بھی انٹرسٹ اس پہ زیادہ شو کرتے ہو اسی طریقے سے آپ کو پھنسایا جائے گا تو اسی لیے آپ کے انٹرسٹ آپ کو سوشل میڈیا یا پھر کسی بھی موڈ پر دکھانی نہیں ہے کسی کو جی۔ آپ کے mobile status WhatsApp status یا پھر جو بھی اسٹیٹس آپ رکھتے ہو تو یہ کیوں رکھتے ہو یہ کس کے لیے رکھتے ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی۔ آپ کا اگر بینک سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے یا پھر فائنینشیل ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی ٹرانزیکشن لمٹ سیٹ کرنی ہے ٹرانزیکشن جی۔ لمٹ اگر آپ سیٹ کرتے ہو اے ٹی ایم کی لمٹ سیٹ ہے آپ کی ای کامرس کی لمٹ سیٹ ہے یہ اگر سیٹ ہے تو آپ کا فراڈ ہوگا ہی نہیں جی تو کیا ہے نا کہ ہم تھوڑی سی اگر ساودھانی برتے تو ہم یہ سب چیزیں پراپر یوز کر سکتے جی،, جی جی شائستہ یہاں پہ سر بتا رہے تھے کہ ڈیٹا کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن میں ایک اور ایک اہم پہلو آتا ہے جس کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے پر شاید لوگ جانتے نہیں ہوگے کہ ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن تو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن ہوتا کیا ہے ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن دیکھیے ابھی ہر ایک ہر ایک ویب سائٹ کے اوپر ہر ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے یا پھر ہر ایک ڈیوائسز ہے اس کو ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن کیا جاتا ہے ابھی اس کا لوگ یوز کرتے بھی ہے یا نہیں بھی کرتے ہیں بٹ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن اگر کرتا ہوں تو میرا فائدہ کیا ہے ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میرا پاسورڈ ہے اور میرا پاسورڈ اگر کسی نے سن لیا یا جی۔ پھر کسی نے دیکھ لیا تو وہ ایزیلی میرے ای میل آئی ڈی یا پھر میرا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر وہ لاگ ان کرے گا اور وہ پاسورڈ انسرٹ کر کے وہ میرا لاگ ان لے سکتا ہے بٹ ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن اگر ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ سائٹ کیا کرے گی آپ کو انٹیمیٹ کرے گی آپ کا کوئی اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے تو آپ ہی ہو کیا اگر آپ نے یس کیا تو آپ آٹومیٹک لاگ گے نو کیا تو نہیں ہوگے جی۔ اگر آپ نے آپ کو اگر کوڈ دیا جائے گا مطلب ایک پرٹیکولر اسی ویب سائٹ کے اوپر سے آپ کے موبائل پہ کیا آ جاتا ہے ایک ایس ایم ایس آتا ہے یا پھر ایک کوڈ آ جاتا ہے وہ کوڈ ڈالنے پر ہی آپ لاگ ان کرو گے مطلب اس سے کیا ہو جاتا ہے ٹو فیکٹر اوتھنٹیکیشن سے آپ کا جو بھی لاگ انز ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں ایبسلیوٹلی یہ ٹو ڈور لاکس جو ہم جی۔ دیکھا کرتے ہیں اپنے گھروں کے باہر تو اس سے جو ہے ہم اپنی سیفٹی زیادہ بڑھا رہے ہوتے ہیں سائبر ورلڈ میں بھی یہی اپلائی ہے جی، جی۔ اور خاص کر کے ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں خاص کر کے ہمارے جو ریٹائرڈ uh, ناظرین ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی سر نے بات بتائی ہے کہ وہ اگر اپنا انٹرنیٹ پہ وقت سرف کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے سیکنڈلی سر نے بتایا کہ آپ کے جو بھی جمع پونجی ہے آپ کی ایف ڈیز ہیں اور آپ کی جہاں جہاں آپ نے منی جو ہے وہ انویسٹ کر رکھا ہے تو اس پہ بھی چیک رکھیے اس طریقے سے آپ تھوڑی سی بجٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے آپ بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے یہ بھی ہمیں ڈبل سیکیور کرنے کے لیے ہے اور سر نے بتایا بہت ساری ایسے سٹیپس ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو ان تمام نئے ایڈوانس خساروں سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں تھینک یو سو مچ سر آپ کا یہاں پر آنے کے لیے ہمارے ناظرین کو وجیلنٹ بنانے کے لیے اسمارٹ بنانے کے لیے thank you so much Shaista اس ایپیسوڈ کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ اب میری سائبر سیکیورٹی میں کوئی بریچ کر سکتا ہے اور ان کیس کوئی کرنا بھی چاہا تو سر نے جو اسٹیپس بتایا ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے اور آئیڈینٹی تھیفٹ کے لیے اور اسے کیسے بچایا جائے یہ ہمارے لیے کافی اہم ہے اور ہمارے لیے فخر کا سبب ہے کہ اتنے قابل ہستی جو ہے آج ہمارے شو پر آئی ہے بالکل جی، بہت بہت شکریہ سر آپ کا تھینک یو تھینک یو اور ناظرین جیسے کہ ہم نے بتایا ہمارا آج کا پروگرام جو تھا وہ اسی طرح سائبر کرائم اور اس کی سیکیورٹی پر مبنی تھا آئی ایم شیور آپ تمام کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ تمام ہمارے اس پروگرام سے ضرور ہی اپنے لیے جو ہے اچھے سبق آپ آپ نے لیے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ اپنی معلومات میں چند چھوٹی چیزیں ہیں انہیں ضرور دھیان میں رکھیں پہلا کسی بھی لنک کو جو ہے آپ کو کلک نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ نے اس میں ایس نہیں دیکھا دوسرا اگر آپ کسی ایسے کرائم میں پھنس جاتے ہیں تو جیسے سر نے بتایا آپ پولیس اسٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں ساتھ ہی online cyber police stations جو ہیں وہ موجود ہیں آپ وہاں پر بھی جو ہے اپنی شکایتوں کو رجسٹر کر سکتے ہیں be safe be alert and be smart اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ